نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اسے باعث نصیحت اور صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے